کے والد بن نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ روایت کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا آگے اسی کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرہ